ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے امام مسلم نے الفاظ زائد نقل کیے ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے مشکات المصابی حدیث نمبر پچپن